اللہ کا شکر الحمد للہ اللہ کا احسان اچھا، چلیے الحمد للہ الحمد للہ وقفا صلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاطب الانبیاء تنازع اور فعلان کی بحث میں سے ہم نے پہلے اختلاف پڑا جواز اور عدم جواز کا اس کے بعد اولا اور غیر اولا کا اختلاف کفین اور بسین حضرات کے درمیان پڑا ہے تو جو اولا اور غیر اولا کا جو ہم نے اختلاف پڑا ہے کہ بصرین حضرات فرماتے ہیں کہ فیل ثانی کو عمل دیں گے اور خفین حضرات فرماتے ہیں کہ فعل اول کو عمل دیں گے یعنی بات یہ چل رہی ہے کہ دو فعل ذکر کیے جائیں دو فعل مسلسل ترتیب وار ذکر کیے جائیں ان کے بعد ایک اس میں ظاہر لایا جائے اب پہلے والا فعل چاہتا ہو کہ جو ماں بات اس میں ظاہر ہے اسم ہے وہ میرا معمول بنے اور دوسرا فعل چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بنے یہ بات ہے تنازع اور کہتے ہیں دو فعلوں کا جھگڑا تنازع کہتے ہیں جھگڑے کو اور فیلان دو فیل ٹھیک ہے تنازع اور فیلان رول نمبر چار آپ کے لیے بات ہے ذرا بنی و اکرمنی زید ٹھیک ہے اب ذرا بنی یہ بھی فیل ہے اکرمنی یہ بھی فیل ہے ذرا بنی و اکرمنی زید اب دو فعل ذکر کیے ہیں ان دو فیلوں کے بعد ایک اسم کو ذکر کیا جو کہ زیدن ہے ٹھیک ہے نا ذرا بنی و اکرمنی زید اب ذرا بنی چاہتا ہے یعنی ذرا بنی ذرا و فیل ہے اکرمنی میں اکرما فیل ہے نون وقاع متکلم کی وہ تو الگ بات ہے اب ذرابا چاہتا ہے ذرا بنی کے اندر کے زید جو ماں باپ میں ذکر کیا ہوا ہے یہ میرا فائل بنے اکرما فیل چاہتا ہے کہ یہ میرا فائل بنے اس کو کہتے ہیں دو فیلوں کا جھگڑا ذرابا اور اکرما دو فیل جھگڑا کر رہے ہیں بعض والے اسم میں کہ کس کا معمول بنے وہ پہلا فیل چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے دوسرا فیل چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے اب کس کو عمل دیں گے ہم کس کا کس کو معمول بنائیں گے ہم کیا کہیں گے کہ زیدن کس کا فائل ہے ہے ٹھیک تو اس میں ہے اختلاف بس آپ اتنا سا ذہن میں رکھیں کس کو کہتے ہیں تنازع فیلا اچھا اور بسرین حضرات کے ہاں ان میں جو اختلاف تھا اولا اور غیر اولا کا وہ حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں کو عمل دینا جائز ہے یعنی جو اس میں ظاہر ہے پہلے فیل کا بھی معمول بن سکتا ہے دوسرے فیل کا بھی معمول بن سکتا ہے جائز ہے دونوں حضرات فرماتے ہیں یعنی البتہ زیادہ بہتر کون سا ہے تو بصرین حضرات فرماتے ہیں کہ ثانی کو عمل دیں زیادہ بہتر ہے کیوں زیادہ بہتر ہے احسن بصرین حضرات کی دلیل کیا ہے ثانی کو عمل دینا کیوں زیادہ بہتر ہے جی فرمائیے آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا بتائیے ہاں الحق القریب ثم البائی جو قریب میں ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے بنسبت دور والے کے تو جو فعل ثانی ہے وہ اس میں ظاہر کا زیادہ قریب ہے تو اس لیے فعل ثانی کو عمل دیں گے فعل اول کو عمل نہیں دیں گے اس لیے کہ جو ماں باغ والا اسم ہے وہ کس کے زیادہ قریب ہے فعل ثانی کے زیادہ قریب ہے پہلا فعل ہے ذرا بنی دوسرا فعل ہے اکرمنی اس کے بعد اکرمنی کے ساتھ ملا ہوا لکھا ہوا زید لہذا اکرمانی کے رضا قریبت اسی کو عمل دیں گے جزاکم اللہ خیر جی اچھا جی تو یہ تو بات تھی کہ جب پہلا فعل کس کا تقاضا کرے فائل کا تقاضا کرے کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا ٹھیک ہے اگر پہلا فعل فائل کا تقاضا کرتا ہے تو اور دوسرا فعل بھی فائل کا تقاضا کرے یا مفول کا تقاضا کرے ہر دو صورت میں دوسرے والے فعل کو ہی عمل دیں گے اور فعل اول کے اندر کیا لائیں گے ضمیر لائیں گے جب فائل کا تقاضا کرتا ہو ٹھیک ہے نا کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ تب تھا کہ جب فیل اول فائل کا تقاضا کرتا ہو تو اس میں حذف بھی نہیں کر سکتے فائل کو کیونکہ عمدہ کا حذف جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ظاہر بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ تکرار لازم آئے گا تو لے دے کے رہ جاتا ہے ضمیر تو اب اس میں کیا لائیں گے فیل اول کے لیے ضمیر لائیں گے جو اس کا فائل بنے گا اور جو ثانی کے لیے جو معمول بنے گا وہ کیا بنے گا بعد والا اس میں ظاہر آج کا سبق ہم پڑھیں گے ان کان الاول المفعول المفعول المفعول ولم من من من افعال القلوب حذفت حذفت حذفت تقول اکرم تو زئی و ضرب تو ضرب تو زئی دینا اچھا جی کہتے ہیں یہ تو بات تھی کہ جب پہلا فعل فائل کا تقاضا کرے لیکن اگر فیل اول مفول کا تقاضا کر رہا ہو تو پھر کیا کریں گے ثانی کو تو ہم نے عمل دینا ہی دینا ہے لیکن فیل اول کا کیا کریں گے وہ تو ہم نے بتا دیا تھا کہ فائل والی صورت میں اس کے لیے ضمیر لائیں گے لیکن اگر پہلا فیل مفول کا تقاضا کرتا ہو جیسے ضرب تو اکرم تو زیدن اب ضرب تو چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفول بنے اکرم تو چاہتا ہے کہ میرا مفول بنے ہم نے تو بسرین حضرات کا چونکہ مسلک چل رہا ہے ان کے نزدیک ہم نے فیل ثانی کو عمل دے دیا تو زیدن تو مفول بن جائے گا اکرم تو کا اب ضرب تو کے لیے کیا بنے گا اس کا کیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ پہلا فعل مفول کا جب تقاضا کرتا ہے تو دیکھیں گے کہ آیا وہ افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں افعال قلوب جانتے ہیں آپ وہ افعال قلوب کہ جو کیا ہوتے ہیں یعنی دو مفولوں کا تقاضا کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے مفول ہونا لازم ہوتا ہے وہ متعدی ہوتے ہیں ان کے لیے مفول ضروری ہوتا ہے کچھ تو دو مفول چاہتے ہیں اور کچھ ایک چاہتے ہیں ایک پر بھی گزارا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے مفول ہونا ضروری ہے تو اگر فیل اول مفول کا تقاضا کرتے ہے تو دیکھیں گے کہ افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں افعال قلوب میں سے اگر نہیں ہے تو مفول کو حذف کر دیں گے کیونکہ فیل کے لیے مفول کو ہونا ضروری تو نہیں ہے نا ہر ہر فیل کے لیے تو لہذ مفول کو کیا کر دیں گے حذف کر دیں گے اور فیل ثانی کو عمل دے دیں گے لیکن اگر پہلا فعل افعال قلوب میں سے ہو پھر چونکہ مفول کا حذف کرنا جائز نہیں ہے تو پھر مفول کو کیا کریں گے ذکر کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو مفول پہلے فیل کے ساتھ مفول کو ذکر کریں گے اور دوسرے کے ساتھ کیا ہے فائل اور مفول دونوں کو ذکر کریں گے اگر فائل دوسرے کے ساتھ کیا کریں گے پھر سے مفول کو بھی ذکر کریں گے پہلے کے لیے الگ دوسرے کے لیے الگ ٹھیک ہے کیونکہ اب اس کا حذف جائز نہیں ہے اور پہلی صورت میں کہ جب پہلا فعل تقاضا کرتا ہو کس چیز کا مفول کا تقاضا کرتا ہو اور افعال قروب میں سنا ہو تو حذف کر دیں گے کیونکہ اس صورت میں عمدہ تو ہے نہیں ہے مفول فائل عمدہ ہوتا ہے مبتدا عمدہ ہوتی ہے کلام کے اندر مفول تو عمدہ نہیں ہوتا لہٰذا اس کا حضف جائز ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں یا حضف یا ازمار یا ذکر کرنا اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو حضف ہے وہ جائز لہٰذا حضف ہی کر دیں گے ضمیر بھی نہیں لائیں گے اور دوسری چیز بھی یعنی ذکر بھی نہیں کریں گے لہٰذا حذف کر دیں گے لیکن دوسری صورت میں جب ہم آتے ہیں جب افعال قلوب میں سے ہو تو چونکہ اس کا مفول کا حذف کرنا جائز نہیں حذف نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے ذکر کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے تو ذکر کر دیں گے ٹھیک ہے تکرار وغیرہ کی کوئی صورت نہیں ہے آ جائیں کتاب میں اللہ اکبر جی بسرین کا مسلک چل رہا ہے جی ضرور دیکھیں کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بصرین حضرات اور کوفین کا اس میں اختلاف ہے کہ فیل اول کو عمل دیں گے یا فیل ثانی کو ایسے طرح دونوں کے نزدیک دونوں کا کرنا عمل دینا جائز ہے لیکن زیادہ بہتر کون سا ہے تو بصرین حضرات فرماتے تھے کہ فیل ثانی کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے اگرچہ پہلے کو بھی عمل دینا جائز ہے جب زیادہ بہتر تو دلیل کیا ہے کہا تھا کہ الحق للقریب سم للبعید تو قریب کس کے ہے اس میں ظاہر فیلسانی کے زیادہ قریب لہٰذا فیلسانی کو کیا کر دیا عمل دے دیا اب جب فیلسانی کو ہم نے عمل دے دیا ٹھیک ہے فیلسانی جس چیز کا بھی تقاضا کرے گا تو اس میں ظاہر کو اس کے مطابق بنا دیں گے اگر فیلسانی فائل کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو فائل بنا دیں گے مرفو بنا دیں گے اگر مفول کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو منصوب بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی طلب کرے یہ بات تو ہو گئی کہ ہم نے فیلسانی کو عمل دے دیا اب فیل اول کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا اس کے لیے کیا کریں گے کہتے ہیں جب ثانی کو عمل دے دیا تو فیل اول کو کیا کریں گے تو کہتے ہیں اس میں تین صورتیں ہیں یا تو حذف کر دیں یا ذکر کر دیں یا ضمیر لے آئیں تو کل کا سبق اب بتا رہا ہوں اگر فیل اول فائل کا تقاضا کرتا ہے تو پھر حذف جائز نہیں ہے کیونکہ فائل کلام کے اندر عمدہ ہوتا ہے اس کا حذف نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے ذکر کر دینا کہ فائل کو ذکر کر دیں پہلے فعل کے ساتھ بھی اور دوسرے فعل کے ساتھ بھی جیسے ذرا بنی و زیدن ٹھیک ہے اب اگر ہم اکرمنی اب ہم نے کو تو معمول بنا لیا ہے یعنی اکرمنی کے لیے تو اب ذرا بنی کے ساتھ کیا کریں گے اس کا فائل کیا ہوگا کیا ہم اس کے لیے دوبارہ ایک زیدن یعنی ظاہر کریں جو پہلے فیل کے لیے فائل بن جائے تو کہتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے کیوں اگر ایسا کریں گے تو پھر اشتباہ لازم آتا ہے یا تکرار لازم آتا ہے اور تکرار بھی جائز نہیں ہے تو کرا سکتا ہے کہ کہنے والا ذرا بنی زید مجھے زید نے مارا بنی زید اور زید نے میرا اکرام کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مارنے والا زید کوئی اور ہے اور اکرام کرنے والا کوئی اور ہے حالانکہ یہ واقعے کے خلاف ہے ٹھیک ہے نا تو اب تیسری چیز رہ جاتی ہے ازمار یعنی ضمیر لانا تو لہٰذا ہم فیل اول کے لیے کیا لائیں گے ضمیر لے آئیں گے تو فیل اول کا فائل کیا بنے گا ضمیر ذرا بنی و زیدن اکرما کا فیل زیدن بن جائے گا اور ذرابا کا اس کے اندر ضمیر نکال لیں گے جو راجیو ہوگی کس کی طرف ماباد زید کی طرف پھر اعتراض یہ ہوگا کہ ازمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے تو بتا دیا تھا کہ ازمار قبل ذکر عمدہ کے اندر جائز ہوتے اور فائل کیا ہے عمدہ ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی احسن لو یہ تو تھا کل کا سبق کہ جب فیل اول کس کا تقاضا کرتا ہو فائل کا تقاضا کرتا ہو آج کے سبق میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر فیل اول مفول کا تقاضا کرتا تو پھر کیا کریں گے ٹھیک ہے ثانی کا تو ہم نے آلریڈی عمل دے دیا ہوا ہے کہ اس میں ظاہر کو ثانی کے مطابق بنا دیں گے اگر ثانی مفول چاہتا ہے تو مفول بنا دیں گے فائل چاہتا ہو تو فائل بنا دیں گے لیکن فیل اول اگر فائل چاہتا تھا تو یہ کل کا سبق ہو گیا جو بھی میں نے بتا دیا اگر فیل اول مفول چاہتا ہو تو پھر کیا کریں گے فیل اول مفول چاہتا ہو تو کیا کریں گے ثانی کو تو ہم نے عمل دے دیا فائل چاہتا ہو تو اس میں ظاہر کو فائل بنائیں گے مفول ہو تو اس میں ظاہر کو مفول بنائیں گے لیکن فیل اول کے لیے کیا کریں گے جبکہ وہ مفول چاہتا ہو کہتے اب دیکھیں گے کہ فیل اول جب مفول کو چاہتا ہے تو دیکھیں گے کہ آیا وہ افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں کیونکہ افعال قلوب وہ ہوتے ہیں کہ جو کیا ہے فائل پر کام نہیں ہوتے بلکہ مفول کا بھی تقاضا کرتے ان کے لیے مفول کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے زام تو حسب تو وغیرہ وغیرہ اچھا تو کہتے اب دیکھیں گے کہ افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں اگر افعال و قلوب میں سے نہیں ہے تو اس کے مفول کو حذف کر دیں گے ٹھیک ہے نا کیوں کہ مفول جو ہے کلام کے اندر عمدہ نہیں ہوتا اس کا جائز لہٰذا حذف کر دیں گے لیکن اگر وہ افعال قلوب میں سے ہو تو پھر تو چونکہ مفول کو حذف نہیں کر سکتے جب مفول کو حذف نہیں کر سکتے تو کیا کر دیں گے اس کو ذکر کر دیں گے اور ذکر کرنے میں یہاں پر کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس کے مفول کو ذکر کر دیں گے جب کہ وہ افعال قلوب میں سے اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو فیل اول کے مفول کو حذف کر دیں گے اور فیل ثانی جس چیز کا بھی تقاضا کرے گا اس مظاہر کو اس کے مطابق بنا دیں گے آئی بات سمجھ احسن العلوم اور رول نمبر تین جی رول نمبر تین کل کا سبق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فیل اول جب فائل کا تقاضا کرتا ہو تو پھر کیا کریں گے ثانی کو عمل دے کر فیل اول کو فیل اول کے لیے ضمیر لے آئیں گے آج بتاتے ہیں کہ اگر فیل اول فیل ثانی کو تو ہم نے عمل دے دیا ہوا ہے اگر فیل اول مفول کا تقاضا کرتا ہو تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں اگر مفول کا تقاضا کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں آیا وہ فعل افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو اس کے مفول کو حذف کر دو کیونکہ ہر فعل مفول کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ وہ فائل پر تام ہو جایا کرتا ہے البتہ وہ افعال جو متعدی ہوتے ہیں مفول کی طرف یا مفولین کی طرف وہ فائل پر تام نہیں ہوتے جیسے کہ افعال قلوب وغیرہ ہیں کیونکہ ان کے مفول کو حذف نہیں کیا جا سکتا پھر اس کے لیے کیا کر دیں گے ذکر کر دیں گے پھر ان کے لیے کیا کریں گے افعال مفول کو ذکر کر دیں گے جبکہ وہ افعال قلوب میں سے ہو اور مفول چاہتے تو پھر اس کے لیے پہلے مفول کو ذکر کریں گے اور دوسرے کے لیے تو ہم نے ویسے بھی اس کو معمول بنانا ہے تو اس کے لیے معمول بن جائے گا ثانی کے لیے تو فیل اول کے لیے ہم کیا کریں گے مفول کو ذکر کر دیں گے آئی بات سمجھ دیکھیں کتاب میں کان الفیل اول اگر فیل اول یکتضی المفلہ مفول کا تقاضا کرتا ہو ولم من افعال القلوب اور دونوں افعال ٹھیک ہے فیل اول بھی اور ثانی بھی افعال قلوب میں سے نہ ہوں تو کو حذف کر دیا جائے گا ٹھیک ہے من من الفعل فیل سے کما تقول فی المتوافقین کہ جب جیسے کہ آپ متوافقین میں کہیں یعنی پہلے فیل کا اور دوسرے فعل دونوں کا تقاضا کیا ہو ایک ہو کہ ذرب تو اکرم تو زیدن تو و اکرم تو زیدن اب زیدن مفول ہے یہ کس کا معمول ہے تو کا جبکہ تو کا مفول کہاں ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہوا ہے اڑا دیا ختم کر دیا اسی طرح زربت و اکرم تو زیدین اب جو ازیدین ازیدین مفول ہے یہ تو کا ہے تو کے مفول کو ہم نے حذف کر دیا کیونکہ کہ ضروری نہیں ہے اچھا وہ ضرب تو اکرم تو زیدین ازیدین یہ مفول ہے اکرم تو کا تو کا مفول ہم نے حذف کر متخالف میں کہ جب فعل اول اول کا تقاضا مختلف ہو ثانی کا تقاضا مختلف ہو ان کی مثال ضرب تو اکرمنی زید اب ضرب تو چاہتا ہے کہ میرا مفول بنے زید اور اکرمنی چاہتا ہے کہ میرا فائل بنے تو ہم نے ثانی کو عمل دے دیا ہے اکرما کا فائل بنا دیا زید ان کو اور ضرب تو کا مفول چاہتا تھا تو اس کو ہم نے حذف کر دیا ہے اسی طرح وزرب تو اکر وکرمنی ازیدان ازیدان یہ فائل ہے اکرمنی کا اور ضرب تو کا مفول وہ وحذف ہے وزرب تو اکرمنی ازیدون ازیدون یہ فائل ہے اکرم فعل کا اور ضرب تو کا مفول حذف ہے آگے وائن کان الفعلان من افعال القلوب یجب اظہار المفول للفعل الاول اب اگر فعل اول یا دونوں فعل وان کان الفعلان دونوں فعل افعال قلوب میں ہوں تو یجب ہو واجب ہے اظہار المفول مفول کا ظاہر کرنا للفعل اول فعل اول کے لیے اب ہم حذف نہیں کر سکتے کیونکہ افعال قلوب میں سے ہے کما تقول حسب بنی منتلقا وحسب تو زیدن منتلقا آئی بات سمجھ کے نہیں حسب بنی منتلقا وحسب تو زیدن منتلقا اب حسبہ یہ بھی مفول کو چاہتا ہے اور حسب تو حسبہ پہلے فعل بھی فائل بھی چاہتا ہے اور مفول بھی چاہتا ہے حسب تو صرف اور صرف مفول چاہتا ہے تو حسب تو ثانی کو ہم نے عمل دے دیا تو زیدن منطلقن دونوں مفول ہیں اور حسب تو فیل کے لیے ہیں اب جبکہ پہلے والا جو ہے حسب نہیں ہے وہ فیل ہے اس کے اندر ضمیر فائل ہے اور یا نون وقع یا ضمیر متکلم ایک مفول وہ ہے اور ایک منتلقن مفول ہے ٹھیک ہے نا تو حسب تو زیدن منتلقن اب ہم نے مفول کو ذکر کر دیا ہے کیوں فیل اول کے لیے بھی کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے اور اس کا مفول کے بغیر گزارا نہیں ہوتا کیوں کہتے از لا جزو حسف المفول من افعال القلوب کے افعال قلوب کے مفول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے لا جزو حسف المفول من افعال القلوب و اظمہار مفول قبل ذکر پھر یہ بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھائی چلو حذف جائز نہیں ہے تو پھر آپ ضمیر لے آتے ٹھیک ہے نا ضمیر لے آتے کہ ضمیر ماں کی طرف کہتے ازمار قبل ذکر لازم آتا ہے اور ازمار قبل ذکر عمدہ کے علاوہ جائز نہیں ہوتا عمدہ کے صرف کیا ہے فائل اور مبتدا ہے تو یہاں پر تو صرف مفول ہے تو مفول کے لیے ہم ضمیر بھی نہیں لا سکتے ازمار قبل ذکر کی وجہ سے ازمار المفول قبل ذکر ٹھیک ہے تو مفول کی ضمیر قبل ذکر بس اتنا کہہ دیا یعنی آپ سمجھ جائیں بات کو کہ ازمار قبل ذکر لازم آتا ہے اگر ہم مفول کی ضمیر لاتے ہاضا ہوا مذہب البصرین یہاں تک مذہب کس کا تھا مذہب بصرین کا مسلک تھا کہ کوفہ اور بسرا کے علماء کا آپس میں اختلاف تھا کہ فعل اول کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے یا ثانی کو عمل دینا ثانی کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے تو بصرین حضرات فرماتے تھے کہ ثانی کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے کفیین حضرات فرماتے ہیں کہ فیل اول کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے تو بصریین کا مسلک یہاں تک بیان ہوا کہ فیل ثانی کو عمل دے دیں گے وہ جس چیز کا بھی تقاضا کرے اس میں ظاہر کو اس کے مطابق بنا دیں گے اب فیل اول کا کیا ہوگا فیل اول کی دو صورتیں ہیں یا تو فائل کا تقاضا کرے گا یا مفول کا اگر فائل کا تقاضا کرے گا تو تینوں صورتوں میں کیا کریں گے ضمیر کو لائیں گے کیوں حذف نہیں کر سکتے کیونکہ فائل عمدہ ہے ٹھیک ہے ذکر نہیں کر سکتے تکرار لازم آئے گا تو ضمیر لائیں گے اگر مفول کا تقاضا کرتا ہے پھر دو صورتیں ہیں افعال قلوب میں سے ہے یا نہیں اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو اس کے مفول کو حذف کر دیں گے ٹھیک ہے اور اگر افعال قلوب میں سے ہے تو اس کے لیے مفول کو ذکر کر دیں گے اتنی سی بات ہے صرف بصرین کے مسلک کی ٹھیک ہے آج کا اور کل کا سبق یہ تھا تو بصرین حضرات نے کیا فرمایا کہ فیلسانی کو عمل دیں گے ٹھیک ہے اس میں ظاہر کو اس کے مطابق بنا دیں گے اب فیل اول کا کیا ہوگا یا فائل کا تقاضا کرے گا یا مفول کا فائل کا تقاضا کرے گا تو ضمیر لے آئیں گے اس کے لیے وہ ضمیر اس کا فائل بن جائے گی ٹھیک اور اس میں ظاہر جو ثانی کا معمول بن جائے گا اگر فعل اول مفول کا تقاضا کرے گا تو پھر کیا کریں گے اس کے لیے دو صورتیں یا افعال قلوب میں سے ہوگا وہ فعل اول یا نہیں اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو مفول کو حذف کر دیں گے اگر افعال قلوب میں سے ہے تو پھر کیا ہے اس کے لیے مفول کو ظاہر کریں گے کہ ان کے حذف کرنا جائز نہیں ہے آئی بات سمجھ رول نمبر تین احسن اور رول نمبر چار جی فرمائیے عبارت کو دیکھ لیں وہ ان کا انفیل يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من افعال القلوب ولم يكن الفعلان من افعال القلوب حذفت المفعول من الفعل الاول حذفت المفعول من الفعل كما تقول في المتوافقين ضربت واكرمت زيدا وضربت واكرمت الزيدين وضربت واكرمت الزيدين وفي المتخالفين ضربت واكرمني زيد وضربت واكرمني الزيدان وضربت وكرمني الزيدون وان كان الفعلان من افعال وان كان الفعلان من افعال القلوب يجب اظهار المفعول للفعل الاول كما تقول حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا اذ لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب فاظهار المفعول قبل الذكر هذا هو مذهب البصريين اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمد رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ہے میں کل پوچھوں گا انشاءاللہ شاء اللہ عزیز بصری جی ان کا پورا مسلک ٹھیک ہے